قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہا کہ میں نے خواب بن عرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے سات داغ کسی بیماری کے علاج کے لیے لگوائے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر 6349